آٹھ نر امادہ ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں ہے نر حرام کیے آ دونوں ہے مادہ آ وہ جسے نوی مادہ پیٹ میں لیے ہیں کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو